آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ فان ہر چیز جو بھی روئے زمین پر آسمان پر ہے سب فنا ہو جائے گی باقی رہے گی صرف آپ کے رب کی ذات جو بزرگی والا اکرام والا ہے اے انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹاؤ گے یس زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے سوال کرتی ہے ہر روز وہ اپنی خاص کیفیت اور شان میں اللہ پاک ہوتے ہیں سنفرغ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے اے جن و انس قیامت کے دن حساب کے لیے فارغ ہوں گے تم کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یا معاشر الجن والانس اے جن و انس اگر تم نے بغاوت کی اور میدان حشر میں تم اگر طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان سے نکل کر بھاگ جاؤ اور جان بچا سکو تو بھاگ جاؤ لا تنفذون الا بسلطان نہیں بھاگ کر جان بچا سکو گے مگر ایک طاقت کے ساتھ اور اس دن طاقت صرف اللہ ہی کی ہوگی پب آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹاؤ گے شواز من نار ونحاس فلا تنتصران جو مجرم ہوں گے جن و انس میں تمہارے اوپر آگ کے ڈالے جائیں گے اور دھواں ڈھالا جائے گا اور نہ تم بدلہ لے سکو گے مقابلہ نہیں کر سکو گے فیضن شکت فیضان شقت السماء فکانت وردت کا قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا وہ زرد سا تل چھٹ کی طرح فبئی علا ربکما تکذبان فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان اس دن کسی جن و ان سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا جیسی قبروں سے اٹھوں کے حساب بعد ہوگا بعد میں ہوگا فبئی علا ربکما یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام کافر مجرم لوگ چہرے سے ہی پہچانے جائیں گے یہ ان کو پھر پکڑا جائے گا پیشانی اور پاؤں کے ساتھ پھر جہنم میں ڈالا جائے گا پھبۂ رب کمات حاض ہی جہنم التی یقدب بحل مجربو یہی وہ جہنم ہے جس کا کافر لوگ انکار کرتے تھے یتوفو نہ نہا و بین حمیم منع آگ کے عذاب پر کبھی پھینکا جائے گا کبھی پیپ اور گرم پانی ڈالا جائے گا پلایا جائے گا فبی علیہ رب کمات غزوان اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو سورہ رحمان کا یہ دوسرا رقوع ہے اس کے اندر آج کی جو آپ نے آیتیں تلاوت کی ہیں جو آپ نے سنی ہیں اس میں تقریباً قیامت کا ذکر ہے فرمایا کل من فان جب قیامت کا نفحہ پھونکا جائے گا مارنے کے لیے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس بات کو تفصیل کے ساتھ چوبیسویں پارے کے پہلے پاؤ میں بیان فرمایا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فسائے کا إِلَّا مَنْ و اللَّهِ اللہ نُفِقَ فِي سم منف کفی اقرا فیضر جب نفقہ اولا جس میں موت کا پیغام ہوگا ڈالا جائے گا ساری کائنات بے ہوش اور ختم ہو جائے گی اللہ منشاء اللہ میں جو وہاں تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ بعض لوگوں پر نفق اولا کا اثر نہیں ہوگا اور ان پر فنا کا فیصلہ نہیں ہوگا ون وقت سور فسائے کا منفِ سماوات و الارض اللہ من شاء اللہ جب سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان کی ساری مخلوق کائنات فنا ہو جائے گی اللہ من شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے فنا نہ کرنا تو اللہ کی مرضی ہے اس عید کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ شہید جو ہے اس کے اوپر نفقے کا اثر نہیں ہوگا کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں ان پر موت نہیں ہوگی بعض بعض رات نے نے اور بھی تفصیل کی کہا شروع میں نہیں ہوگی آخر میں انودگی سی آئے گی لیکن صرف اللہ پاک کی ذات وجہ کا وجہ رب دے جلال ساری کائنات فرشتے آسمان سورج زمین سب کچھ ختم کر دی جائے گی لوگ کہاں ہوں گے اس بات کا جواب چودہ پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں بیان ہوا یوم تبدل الارض غیر الارض الارض والسماوات الواحد یوم تبدل غیر الارض قرب قیامت میں اس زمین کو ہٹا کر اس کے بدلے میں دوسری زمین لائی جائے گی جس کے اوپر حساب و کتاب ہوگا اور آسمان بھی دوسرا لایا جائے گا جس کی روشنی بہت تپش سورج کی تیز ہوگی یہ سورج تو فنا کر دیا جائے گا وَجْهُ رَبِّكَ رب الجل کرام سب کچھ ختم صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت والا ہے احترام والا ہے آپ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اے جن و انس آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹلاؤ گے یہاں جن و انس کا خطاب ہے باقی بھی میں نے بتایا مکلب مخلوق فرشتے وغیرہ بھی ہیں تو وہ جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے لا یاسون اللہ ما غلازن شداد لا یاسون اللہ ما امرهم سورہ تحریم میں بیان کیا وہ ذرہ برابر کی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کر سکیں وہ صرف خیر ہی خیر ہے تو ان کے ان کو یہ کہنا کہ تم اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے وہ تو جھٹلانے کے وہی نہیں یہ جو صلاحیت ہے خیر اور شر کی یہ تو جن و انس کے اندر ہے اور جب وہ خیر کو ترجیح دے گا تو کامیاب ہوگا فرشتے پھر پیچھے رہ جائیں گے یا آگے نکل جائے گا اور اگر اس نے شر کو امام بنایا جن و انس نے تو پھر جانور پیچھے رہ جائیں گے یہ آگے لے کر جائیں گے تو اس میں یہ صلاحیت ہے اور جب دونوں چیزیں ہونا کہ ایک بندہ خیر بھی کر سکتا ہے اور اس میں اعصابی لحاظ سے شر بھی کر سکتا ہے دونوں چیزیں اس میں جب کار فرما ہیں اور پھر وہ نفس کا مقابلہ کر کے خیر کو ترجیح دیتا ہے تو یہ ثواب زیادہ ہے جب ایک بندہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اپنے آپ کو بچا کے نکلے تو وہ کامیاب ہے جس کے راستے میں ویسی قالینیں بچھی ہوئی ہوں تو اس نے کیا اپنے آپ کو بچانا ہے جھاڑیاں گناہ ہیں ان جھاڑیوں کے اندر سے انسان اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے بچا کے آگے جائے تو کمال ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جنت کو لپیٹا ہوا ہے مکار مشکلات نے اور جہنم کے ارد گرد خواہشات نفس ہیں یعنی جہنم کے ارد گرد آسانیاں ہیں خواہشات نفس ہیں بڑا مزہ آتا ہے ان خواہش کے اوپر عمل کرنے میں لیکن مزہ تو لیتا ہے لیکن آگے جہنم میں جائے گا جنت کے ارد گرد مشکلات ہیں کبھی صبح سویرے اٹھنا ہے کبھی گناہ سے بچنا ہے کبھی جھوٹ سے بچنا ہے کبھی دھوکے سے بچنا ہے یہ سارے وہ ہیں نا مکار مشکلات جنت کے ارد گرد ہیں ان مشکلات کو پار کرے گا اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو ظاہر ہے پھر بہت ساری چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے یوں کرنا پڑتا ہے یہ صرف خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سرات مستقیم پہ رکھ سکتی ہے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے اللہ سے مانگتی ہے کوئی بھی ہو عام بندہ ہے یا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے سب سائل ہیں اللہ تعالیٰ سے کل یومن ہوا فیشا اللہ تعالیٰ کی ہر روز الگ حالت ہے الگ شان ہے تو اب کسی کو کیا پتا کہ اللہ پاک کی اس وقت صفت رحمت غالب ہے اور اس وقت صفت جلال غالب ہے اس وقت صفت قہار غالب ہے اس وقت صفت رحمان غالب ہے کسی کو کیا پتہ ہے لہذا سوال جاری رکھنا چاہیے مانگنا جاری رکھنا چاہیے اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے وہ حالات جو بدلتے رہتے ہیں کسی وقت جب رحمت غالب ہوگی تو اس کے سوال کرنے والے کا کام ہو جائے گا کل یوم وہ فیشان حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث سے خود سی ہے کہ ساری کائنات اول سے لے کر آخر تک ساری جمع ہو جائے جتنی پیدا ہونی ہے جتنی فوت ہو گئی ہے جن ان سارے ایک چٹیل میدان میں اور ہر بندہ سوال کرے ہر بندے کا سوال دوسرے سے مختلف ہو اللہ فرماتے ہیں آتے ہی تو کل سائل میں ہر مانگنے والے کو اس کا سوال پورا کر دوں تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو کل زمین ہوا شان بندہ بعض دفعہ دعا مانگتا ہے آج مانگی صبح مانگی کل مانگی بس ختم وہ تو قبول ہی نہیں ہوتی نہیں نہیں وہ ضائع نہیں ہے وہ جاری رکھنی چاہیے جیسے حدیث میں آتا نا کہ ایک بندے کو آخرت میں بہت کچھ دیا جائے گا تو یہ تمہاری نیکیاں ہیں تو وہ کہے گا میری تو اتنی نیکیاں ہیں ہی نہیں یہ کتنا دیا گیا بتایا جائے گا تمہاری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی ہیں اور ہم نے دنیا کے لحاظ سے وہ قبول نہیں کی ان کا سمرا اور نعم البدل آخرت کے لحاظ سے پھر وہ کیا آگے تمنا کا خواہش اپنی اب تو خواہش ہے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی سارا ہی آخرت میں ان کا سمرا ملتا ہم تو بڑے کمزور ہیں نا جی بس ساری دعائیں ادھر ہی چاہتے ہیں ادھر ہی چاہتے ہیں ساری ہونی چاہیے ہونی چاہیے اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے انسان کا نفس ہے جو انسان خود اپنے نفس پر اتنا مہربان نہیں جتنا اس کا رب اس نفس کے بارے میں مہربان ہے بہت ساری دعائیں جو قبول نہیں ہوئے ذخیرہ آخرت ہو رہا ہے بہت ساری دعائیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ فتن دور ہو جاتے ہیں کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے اور کوئی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے تو جس کو ستار میں فارم فرمائے نا فَإِنْ أَصَابَهُ فن خیرن اطمان انقلبا کچھ لوگ اللہ کو بھی آزماتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ نے کر لی تو نیک بن جائیں گے قبول کر لی تو نیک بن جائیں گے اور نکی تو مڑ جائیں گے واپس یہ غلط طریقہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ایمان قوی ہو اور میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی بس یہاں ملتی ہے یا فتنہ کوئی شر دور ہوتی ہے یا آخرت کے لحاظ سے ذخیرہ ہے یہی فرمایا تمام کائنات اس سے سوال کرتی ہے اور ہر روز اس کی الگ حالت ہے دیکھو تبلیغ کرنے والے انبیاء علیہ السلام یا ان کے جانشین کو بھی یہی حکم ہوتا ہے آپ تبلیغ کا کام جاری رکھو جاری رکھو وہ لوگ تو نہیں مانتے صبح بھی نہیں مانا شام کو بھی نہیں مانا پھر حکم ہے تبلیغ جاری رکھو وہ تو مانتے نہیں ہیں اس لیے کہ انسان کے تباہ مختلف طبیعت مزاج مختلف ہوتا ہے کسی وقت بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہوتا ہے کبھی طبیعت میں انقباز ہوتا ہے کبھی انشتاط ہوتا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے طبیعت اچھی ہوتی ہے بات چیت کرنے کا دل چاہتا ہے اس لیے مبلک کو تبلیغ بار بار کرتے رہنا چاہیے جو سننے والے ہیں ان کے مزاج میں اختلاف آئے گا کبھی ان کا مزاج ایسا ہوگا اللہ کہ یہ تبلیغ ان کے اوپر اثر کر جائے گی یہی بات ادھر سوچیں فرمایا اسلوہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان ساری کائنات اللہ سے ہر وقت سوال میں لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے ساتھی سارے ان کے صحابی وغیرہ ساتھ جا رہے ہیں نماز استسقاء نہیں پڑھائی اور واپس چل پڑے واپس چل پڑے ساتھیوں نے پوچھا حضرت نماز کے لیے اعلان ہوا تھا آپ نے نماز کا پڑھانے کے بغیر ہی آپ واپس ہو گئے کہاں چمٹیاں اپنے اگلے پاؤں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور وہ بارش آ جانی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو واپس ہو جاؤ بارش تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی وہ اللہ سے سوال کر رہی ہے بہت ساری وہ مخلوق جس کو خود تو اپنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی انہیں نظام مل رہا ہے وہ مخلوق جو ہے زیرو جیسے چرند پرند وغیرہ یہ اس مومن بندے کے لیے دعاؤں میں اور استغفار میں مصروف رہتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ چمٹیاں بلوں میں کہ لوگ ان کو سوچتے دیکھتے بھی نہیں ہیں حتیٰ کہ مچھلیاں جو ان گنت ہیں نہ چمٹیوں کو کوئی گن سکتا ہے نہ مچھلیوں کو جیسے کل کے سبق میں گزر چکا کہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا بہن تو نعمت اللہ لا تقسوبہ تم آج کل کا بڑا کمپیوٹرائز نظام ہے فلانے فلانے صرف سمندر کی مخلوق کو ہی گننا چاہے تو نہیں مخلوق کس کو گننا چاہے تو نہیں صرف جو زبانیں واللہ عالم ثواب روایات میں تو آتا ہے کہ سات لاکھ زبانیں اللہ نے دنیا میں نازل کی ہیں سات لاکھ اللہ کو پسند تو زبان عربی زبان ہے لیکن اور زبانیں بھی اللہ نے بھیجی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے ان زبانوں کے اوپر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اب تک تو کسی نے زبانوں پر بھی کوئی نہیں پی ایچ ڈی کی بڑی کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے ڈھائی سو زبان کے اوپر کی ہے کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے دو سو زبان کے اوپر کی ہے زبانیں جو ہیں ان کا تو بات یہ ہے کل یومن ہوا فیشان اس لیے مومن جو تو بہت بڑا اونچا چیز ہے مومن ہر وقت اللہ سے سوال کرتا رہے وہ جمع ہوتا رہا ہے جمع ہو رہا ہے نہیں تو دنیا میں بھی مل جائے گا فتنہ دور ہو جائے گا کل یوم ہوا فیشان اس کو سمجھنا ہے ہر روز اللہ کی کیفیات کے اندر انقلاب ہے کبھی صفت رحمت غالب ہے کبھی دوسری صفت غالب ہے ہمیں کیا پتہ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت غالب ہے وہ کس شان میں ہے لہٰذا مومن کو چاہیے کہ دعا جاری رکھے کسی وقت وہاں رحمت کی صفت جب غالب ہوگی موافق وقت ہوگا اس تو قبول ہو جائے گی یہی تو وجہ حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ کبھی بد دعا نہ کرو لوگ ذرا سا تنگ اولاد سے ہوتا ہے ان کے لیے بد دعا کر دیتا ہے اپنے لیے کر دیتا ہے فرمایا جب وہ گھڑی موافق آ جائے نا جب تم بد دعا کر رہے ہو پھر ہلاک ہو جاؤ گے اس لیے بد دعا نہ کرو تمہیں کیا پتا اس وقت اس وقت کون سی گھڑی کی حالت چل رہی ہے کل یومن ہوا فیشا ہم تمہارے لیے حساب کے لیے فارغ ہوں گے یعنی ایسا نہ سمجھو کہ کائنات بڑی زیادہ ہے حساب کتاب کیسا ہوگا نہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا ایسے وہ ہیں جو کافر ہیں مشرق ہیں بجرے میں ہمارے حساب کے وقت تم مگر بھاگنا چاہو چھپنا چاہو تو چھپ نہیں سکو گے بھاگ نہیں سکو گے کہاں جاؤ گے کوئی طاقت ہونی چاہیے کوئی سند ہونی چاہیے ایسی تو کوئی چیز آخرت میں آپ کے پاس نہیں ہوگی لہذا آخرت میں اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک ہی راہ ہے ایمان اور عمل صالح فرمائے شواز من نار فلا تنتصران مجرمی ان کے اوپر عذاب آئے گا آگ کا دھوئیں کا کوئی وہ بدلہ نہیں لے سکیں گے کچھ نہیں کر سکیں گے جب آسمان پھٹ جائے گا فکانت وردتن کا دھیان رنگ بدل جائے گا آسمان جب پھٹے گا رنگ اس کا پیلا پیلا بدل جائے گا یہ خوفناک رنگ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ازواج متحرات نقل کرتی ہیں کہ جب موسم گرد آلود ہوتا تھا ہوائیں چل پڑتی تھیں تو آپ بے چین ہو جاتے تھے جیسے بارش کے اثرات ہیں نا جی ہوائیں تیز چل رہی ہیں گڑ گڑ ہو رہی ہے اور بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تو آپ پریشان ہوتے تھے رنگ آپ کا متغیر ہو جاتا کبھی اندر جاتے کبھی باہر جاتے دعائیں کرتے استغفار کرتے اللہ میری امت کے لیے کوئی غضب کا فیصلہ نہ فرمائے جیسے بارش شروع ہو جاتی تب مطمئن ہو کے بیٹھتے اللہ کا شکر کرتے ازواج متحرات میں سے جب پوچھا حضرت صدیقہ رضی اللہ حضرت آپ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ اس لیے ہو جاتے ہوں کہ سابقہ امتوں کے اوپر کسی پر عذاب آیا ہوا کا کسی کا اس طرح تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کہیں ہوا عذاب کا پیغام نہ لے کے آئے میری امت کے لیے تو بات یہ ہے کہ قرب قیامت میں جب آسمان پھٹے گا تو اس کا رنگ متغیر ہوگا اور وہ رنگ عام روٹین کا رنگ نہیں ہوگا وہ ایک عجیب سا رنگ ہوگا جس سے ایک دہشت اور خوف ہولناکی میں اضافہ ہوگا فرمایا اس دن ہمیں تو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں فیوم اللہ جان ہمیں تو خود لوگوں کے گناہ پتہ ہیں امال نامے میں لکھے ہوئی ہیں لیکن اتمام حجت کے لیے لوگوں کے سامنے سوال و جواب ہوگا ان کے امال نامے پیش کر دی جائیں گے لا يغادر صغیر ولا کبیر اللہ صاحب کوئی بھی اس میں چیز رہی ہوئی نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ شخص کی معافی کر کے گیا تو وہ تو مٹا دیا جاتا ہے جیسے حدیث میں دائیں کندھے والا امام ہے فرشتہ اور بائیں کندھے والا اس کے ماتحت ہے جب گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والے نے لکھنا ہے تو وہ پوچھتا ہے دائیں کندھے والے امیر سے کہ لکھ لوں تو وہ کہتے ہیں نہ لکھو مومن ہے ابھی توبہ کر لے گا استغفار کر لے گا آپ کو مٹانا پڑے گا تو صبر کرو وہ دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے پھر بھی لکھنے کی اجازت دی جاتی تیسری مرتبہ بھی جب وہی گناہ کرتا ہے اور وہ بندہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ گناہ کو لکھ لے یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلو بنی آدم بخیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم گناہ گار ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ وہ معصوم ہستی ہیں ہر بنی آدم گناہ گار ہے خیر الخطائین التوابون بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں اسی حدیث کا وہ دوسرا حصہ ہے جو اکثر آپ حضرات نے خطیب سنا ہوگا من اللہ زمبلا وہ اسی حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے توبہ کر لی سد کے دل سے گناہوں سے وہ یقین کر لے اب اس کا گناہ کوئی نہیں وہ سارے مٹا دیے گئے مجرمین کو اس دن پیشانی کے بل اور پاؤں کے بل پکڑا جائے گا پیشانی سے مراد یہ ہے کہ گلے میں توق ڈالا جائے گا اور پاؤں سے مراد یہ ہے کہ زنجیر ڈالے جائیں گے جو بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں ذلت کے طور پر اور جہنم ان کو پیش کر دی جائے گی کافروں کو جس کا وہ انکار کرتے تھے اور اسی جہنم میں ان کے لیے پی گرم پانی آگ اور طرح طرح کے عذاب ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائی